اور جسے رند تو آئے شب کوری ہو رحمن کے ذکر سے ہم اس پر ایک شتان تایت کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے